شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق www.shahideislam.com سورت زمر ہے ربط سورہ زمر و سورہ سواد سابقہ صورت میں نفی شفاعت کا کہریہ اور اجماع سے اللہ کا بیان تھا سورت کا دعویٰ حسر العبادت فی ذات اللہ پہلی صورت کے آخر میں عباد مخلصین کا ذکر تھا اس کی ابتدا میں اخلاص فی عبادت کا ذکر ہے نا اخلاص فی عبادت مخلصین لہ الدین تریجا صداقت قرآن میں زوم مشترک ہے ذکر دعویٰ تین بار ہے دعویٰ کیا ہے جی حسر اور عبادت فی ذات اللہ نا تین بار تفریح بر دعویٰ سات لکلیہ اللہ سب ترقی بیان ثمرا دلائل چار بار بیان ہے دل چھ دلائل ایک دلیل نقلی ضمن تین بار تقابل مومنین و کافرین اس کو میں وہاں لکھوں گا تقابل فریقین شکو زجرات ترغیب الطوبہ انجام فریقین بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب یا مبتدا لکھو من اللہ العزیز الحکیم یہ خبر لکھو مبتدا خبر یہ تو ترکیب ہے نا مضمون اس کا ہے تمہید ما ترغیب تمہید ما ترغیب تنظیر کا منع آہستہ نازل کرنا تو یہ کیفیت نزول بھی لکھ لو کیفیت نزول آہستہ نازل کرنا ہے کتاب کا جو کہ ثابت ہے اللہ کی طرف سے اللہ کیا ہے منزل ہے اللہ کے نیچے منزل لکھو العزیز الحکیم صفات منزل اللہ کی صفت یہ ہے غالب بھی ہے حکمت والا بھی ہے مانا غالب اللہ بدلہ لینے پہ کیا ہے قادر ہے لیکن حکیم ہے مہلت دے رکھی ہے یہ تو آگے جی ترغیب القرآن انا انزل کل کتاب دلیل بہائی بے شک اتاری ہم نے تیری طرف کتاب سات حق کے کتاب کے مضامین حق ہیں اظہار حق بھی معنی کر سکتے ہو فاب اللہ مخل صلی اللہ الدین یہ ذکر دعویٰ پہلی بار یہ دعویٰ کیا ہے جی حسر العبادت فی ذات اللہ اس کو ذہن میں رکھو حسر العبادت عبادت کر اللہ کی خالص کرنے والا واسطے اس کی عبادت کو اللہ الدین الخالص خبردار اللہ کے لیے ہے عبادت خالص یہاں دین من عبادت ولہ اللہ خزو زاجر اور جن لوگوں نے بنا لیے سوائے اللہ کے کار ساتھ کائلین ما نابدہم یہ قائلین مقدر ہے ان سے پوچھا جائے نا وہ کہتے ہیں کہ نئی عبادت کرتے ہم ان کی مگر تاں کہ قریب کر دیں ہم کو طرف اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا یہ جی ہمارے معبود جو ہیں نا خود کام نہیں کرتے ہمیں کس کے قریب کر دیتے ہیں خدا کے قریب کر دیتے ہیں سمجھا ہاں، اس لیے ہم ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں خدا تو بڑے آدمی ہیں ہمارے نہیں سنتے یہ قریب کر دیتے ہیں پر میں ان اللہ یا کو بین ہوں انجام اخروی ان کا عملی فیصلہ قیامت میں ہوگا یہ مشرق ضدی ہیں بے شک اللہ عملی فیصلہ کرے گا درمیان ان کے جس چیز میں یہ اختلاف کر رہے ہیں مومنین کے ساتھ ان اللہ وہ انجام اخروی تھا یہ انجام دنیاوی ہے بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتے اس شخص کو جو جھوٹا ہے قول میں کفا ناشاکر ہے اعتقاد کے لحاظ سے مطلب ہے ضدی کافر ہے ایسے آدمی کو اللہ ہدایت نہیں دیتے جو جھوٹا ہے قولن اور کفار نا شاکر ہے اعتقاد خدا کا شکر نہیں ادا کرتا لو ارادہ زجر مشرقین کو زجر ہے تم جو کہتے ہو فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں اللہ اولاد اگر بناتا تو بیٹیاں بناتا ہے یا اپنی مرضی سے جس کو چاہتا منتخب کر لیتا ہے دے بھائی اپنی مرضی سے اگر ارادہ کرتا اللہ یہ کہ بنائے اولاد کو البتہ چن لیتا اپنی مخلوق سے جس کو چاہتا پاک ہے وہ اولاد سے وہی اللہ ایک ہے اور غالب ہے سب پہ خالق السماوات دلیل دلی لکڑی نمبر ایک پیدا کی آسمانوں کو زمین کو ساتھ حق کے یو کبیرو لپیٹتا ہے رات کو پر کس کے دن کے رات کی چادر آ گئی نا دن پہ اور لپیٹتا ہے دن کو رات پہ پھر دن کی چادر آگی صبح اور کام میں لگا دیا سورج کو چاند کو ہر ایک جاری ہو رہا ہے اجرم مسمہ اپنے میاد مقرر تھا اس سے مراد یا تو قیامت ہے یا میاد مقرر سے مراد کیا ہے چاند اپنا دورہ ختم کرتا ہے کتنی مہینے میں سورج وہ سورج سال میں خبردار وہی غالب ہے کن پہ کافروں پہ عذاب دے گا بخشنے والا ہے کن کو مومن کو خالہ کا کم نفس واحدہ دلیل اکلی نمبر دو دلیل اکلی انفسی نمبر دو پیدا کیا تم کو جان ایک سے اچھا جی اب اس کے بعد سما جالا منہا جو اس سے پہلے لفظ مقدر ہے خالہ کہا پیدا کیا تم سب کو جان ایک سے ہو کیسے پیدا کیا خالہ کہا پہلے اس کو پیدا کیا آدم کو پھر پیدا کیا اس سے اس کے جوڑے کو یہ سمجھی نا سما سے پہلے جالا مقدر ہے پھر جوڑا پیدا کیا بی بی ہوا کو وہ قوم انزلہ کا معنی بھی کا کہو پیدا کیے واسطے تمہارے جانوروں سے آٹھ قسم انزلہ بمن خالہ کا لیکن انزلہ سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ سارے فیصلے اوپر ہوتے ہیں نا پھر اترتے ہیں آٹھ قسم کون سے ہیں جی اونٹ نرمادہ گائے نرمادہ بکری نرمادہ بھیڑ نرمادہ یہی جانور تھے پہلے عرب کے اندر یخل و کم فی بتون کیفیت کیفیت خلقت انسان یخل و کم بناتا ہے تم کو بیچ پا پیٹ ماں تمہاری کے ممباد ایک کیفیت کیفیت بعد دوسری کے ایک کیفیت بعد دوسری کیفیت کے کیا کیفیت ہوتی ہے جی پہلے نطفہ اس کے بعد کیا آلہ کا اس کے بعد کیا موضوع پھر ہڈیاں ہاتھ ان پہ گوشت چڑھایا گیا پہلے پڑھ لیا ہے ایک کیفیت بعد دوسری کیفیت کے تین اندھیروں کے اندر اب تین اندھیرے لکھ لو ایک تو پیٹ ہوا ماں کا دوسرا رحم ہوا تیسرا جھلی ہوئی وہ جھلی ایک پردہ ہوتا ہے جس کے اندر بچہ ہوتا ہے پیٹ رحم جھلی ان تین اندھیروں کے اندر ظالکم اللہ ثمرائے دلائل ظالکم کا اشارہ کہاں جائے گا الموصوف و بحاظ صفات جو ذات موصوف ہے ان صفات کے ساتھ یہی اللہ رب تمہارا خاص اس کے لیے سلطنت ہے لا الہ الا اللہ ناپس کیوں کر پھیرے جاتے ہو ان تک فروز اجر ہے اگر کفر کرتے رہے نا تو اللہ غنی ہے تم سے خدا کو پرواہ نہیں تمہاری کوئی نقصان نہیں کر سکو گے خدا کا لیکن سمجھ لو کہ ولا یرزال عباد قفر نہیں پسند کرتا اپنے بندوں کے لیے کفر کو وائن تشکرو یہ انجام شکر ہے اور اگر شکر کرتے رہتا ہوں تو پسند کرے گا اس کو تمہارے لیے ولا تاضر واضر تم دستور خدا بندی دستور خدا بندی قیامت کے دن ہر آدمی اپنے بوجھ اٹھائے گا اور دوسرے کا بوجھ اٹھائے گا دوسرے کا بوجھ ایسے طریقے پہ اٹھائے کہ وہ دوش ہو جائے سارا بوجھ اس پہ ایسے ہوگا باقی وہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ کافر جو گمراہ کرتے ہیں نا ان پہ بھی بوجھ پورا رہے گا ان پہ بوجھ زیادہ ہوگا اسرا کا اور نہیں اٹھائے گا اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا سم رب قوم تخویف و خروی پھر تمہارے رب کی طرح لوٹنا تمہارا خبر دے گا تم کو ان اعمال کی جو کرتے ہو تم خبر دے گا اس کے مطابق سزا ملے گی ان علیم مزاج سدور باضا مسل مسان ضرور مشرقین مشرقیں اور جب پہنچتے ہیں انسان کو کوئی تکلیف پکارتا ہے اپنے رب کو مری بن ہیں پورا مکمل متوجہ ہونے والا طرف رب کے پھر جب عطا کرتے ہیں اللہ اس کو نعمت اپنی طرف سے ناسیا بھول جاتا ہے اس تکلیف کو ماں کے نیچے کا لکھنا تکلیف کا تکلیف ہی بھول جاتا ہے بھول جاتا ہے اس تکلیف کو کہ تھا پکارتا تھا اللہ کو الہ طرف اضالے اس کے یہ معنی کا غور کرنا ماں سے مراد کیا ہے جی تکلیف بھول جاتا ہے اس تکلیف کو کہ تھا پکارتا تھا اللہ کو یدو کا مفول اللہ مقدر ہے الہ ہے طرف اضال ہے اس تکلیف کے میں نقابلوں پہلے سے پکارتا تھا اور اب کر دیتا ہے واسطے اللہ کے شریک تاکہ گمراہ کرے دوسروں کو بھی اس کی راہ پہ دوسروں کو کہتا ہے کہ مجھے پیر نے بچایا کل تمتا بے کفرے کا کلیلہ یہ سب شکوہ ہے مشرقین کا اب فرما دیے جے مزے اڑا لے اپنے کفر کے تھوڑی مدت آخر کار تو اصحاب نار سے ہے امن ہوا کان تن آنا اللہ تقابل فریقین میں نے عرض کیا تھا نا کہ مومنین اور کفار کا کیا ہوگا تقابل تو میں کیا لکھا رہا ہوں تقابل فریقین بھلا وہ شخص جو فرم بردار ہے اللہ کا آنا رات کی گھڑیوں میں ساجدان سجدہ کرنے والا ہے قیام کرنے والا ہے ڈرتا ہے آخرت سے امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت کا یہ کون ہو گیا جی مباحد فرما بردار آگے عبارت معذوف ہے کا من ہوا آسن بالکفر یہ عبارت لکھو گے کہ یار جو رحمت رب کے بعد عبارت لکھنی ہے یہ کا من ہوا آسن بالکل یعنی فرما بردار اور بے فرمان برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے کا من ہوا آسن بالکل آگے توضیع ہے ماکبال کی کل حال یستوی توضیع ہے ماکبال آ فرما دی کا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور لوگ جو نہیں جانتے پہلا جاننے والوں میں دوسرا نہ جانا سوائے اس کی سمجھ حاصل کرتے ہیں عقل والے وہ سبھی دن قل یا عبادی ترغیب اطاط و بشارت جب تم نے سن لیا کہ فرما بردار اور بے فرمان برابر نہیں تو تمہیں کیا بننا چاہیے اللہ کی اطاعت کو نا فرما برداری یہ ترغیب اطاعت ہے اور اس کی بشارت ہے آپ فرما دیجئے میرے بندوں کو میری طرف سے میرے بندوں کو میری طرف سے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے بندے یہ کن کی بات میں کل کی جائے بادی اللہ کی بات حضور خود نہیں کہہ رہے کہ تم میرے بندے ہو سمجھے آپ فرما دیجئے اللہ کی طرف سے کہ رب فرماتے ہیں اے میرے پیارے بندے جو ایمان لائے اتقو ربکم کم ڈرو رب اپنے سے للہ زین آفسن واسطے ان لوگوں کے جو نیکی کرتے ہیں اسی دنیا کے اندر ہاسنا تو نیک سیلا ہے یہ ہاسنا تو ان کا مانا نیک سیلا ہے دارائن میں دنیا میں بھی نیک سیلا آخرت میں بھی نیک سیلا واسطے ان لوگوں کے جو نیکی کرتے ہیں اسی دنیا کے اندر ہاسنا تو نیک سیلا ہوگا یہ مبتا موخر ہے باقی یہ بات ہم ترغیب دے رہے ہیں اطاعت کی لیکن اگر تم کافروں کے ملک میں ہو وہ اللہ کی تاز نہ کرنے دے تو کیا کر جاؤ ہجرت کرو وارز اللہ واسیہ ترغیب ہجرت ارض اللہ ترغیب ہجرت زمین اللہ کی فراغ ہے سوائے اس کے نہیں پورا دیے جائیں گے صبر کرنے والے اپنا ثواب بے شمار یہ ثمرائے ہجرت ہے ترغیب ہجرت بھی ہوگی سمرائے ہجرت بھی انما یوفا سوائے اس کے نہیں پورے دیے جائیں گے صبر کرنے والے اپنے کو بے شمار انی عمر تو دلیل بحج نمبر دو آپ فرما دیجئے بے شک میں حکم کیا گیا ہوں یہ کہ عبادت کروں میں اللہ کی خالص کرنے والا واسطے اس سے عبادت کو اور حکم کیا گیا ہوں اس بات کا کہ ہو جاؤں میں پہلا پہلا فرما برداروں میں سے آپ فرما دیجئے بے شک میں اندیشہ کرتا ہوں اگر میں بے فرمانی کروں بال فرض کس کا اندیشہ کرتا ہوں جی عذاب دن بڑے کا عذاب کس کا مقول ہے ذکر دعویٰ دوسری بات میں نے عرض کیا تھا کہ دعویٰ کیا ہے جی حسر العبادت فی ذات اللہ یہ ذکر دعویٰ دوسری بات آپ فرما دیجئے صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں میں مفول مقدم ہے نا خالص کرنے والا واسطے اپنی عبادت کو فعبدو یہ امر جو ہے نا امر یہ تشریح ہے یا تحدیدی ہے بس عبادت کرو جس کی چاہو کر سکتے ہیں شریعت کا حکم یہ امر تحدیدی ہے وہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ لڑکے کھیل رہے ہوتے ہیں تو استاد کیا کہتا ہے کھیلو کھیلو تو یہ امر تحدیدی ہے یا امر ایجاب کے لیے ہے یہ بھی امر تحدیدی ہے اے ہاں؟ مارکا غیر کی پوجا کرنے والے چو جس کی پوجا کرتے ہو زور لگاؤ یہی ہے آپ اعلان فرما دیں کہ میں تو خالص اللہ کی عبادت کرتا ہوں پس عبادت کو جن کی چاہو سوا ہے اس کے لیکن یاد رکھو ہے خسارہ قل ان الخاسرین یہ کیا ہے جی تخویف و خرویج انجام انجام مشرقین انجام مشرقین ٹھیک ہے آپ فرما دیجئے بے شک خسارے پانے والے وہ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو بھی اپنے متعلقین کو دن کی آمد کے در متعلقین ہیں خبردار یہ وہی خسارہ ہے بالکل ظاہر لہم من فوقہم وہی انجام مشرقین واسطے ان کے اوپر سے بادل ہوں گے نار کے نیچے سے بھی بادل ہوں گے نار کے ظال کا یہ عذاب ظالقہ کا کا لے گئے یہ عذاب ہے ڈراتے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنے بندوں کو اے میرے بندے ڈرو مجھ سے یہ جی کس کا انجام تھا مشرقین کا نا اب بشارت ہے مومنین مواحدین کے لیے جو لوگ بچ گئے تاغوت سے یہ واسط نمبر ایک ہے تاوت کس کو کہہ دیں جی شیطان کو بھی کہتے ہیں اور جتنی باطل طاقتہ ہیں نا سمجھے سب کیا ہیں تاوت ہیں بڑا تاوت یہی امریکہ بدماش اور جو لوگ بچ گئے تاوت سے یہ کہ پوجا کریں اس کی یا فرما برداری کریں اس کی باناب اللہ واسط نمبر کتنی دو اور مکمل متوجہ ہوگا تراب اللہ کے لاہم البشرا ان کے لیے خوشخبری ہے بس خوشخبری دو دو میرے بندوں کو یہ عباد دے ہے نا اصل میں عباد ہی تھا اللہ دین القول یہ کو نمبر کتنی تین جو کہ سنتے ہیں بات کو قول کے اندر دونوں اعتماد ہیں قول سے مراد کلام اللہ بھی ہے اور کلام قول سے مراد کیا ہے عام باتیں بھی عام باتیں جو کہ سنتے ہیں اللہ کی کلام کو پس اتباع کرتے ہیں اس کے اچھے احکام کی قرآن کے سارے احکام اچھے ہیں بابا پس اتباع کرتے ہیں اس کے بہترین احکام کی ایک معنی دوسرا بنے گا جو سنتے ہیں باتیں لیکن ان باتوں کو دیکھتے ہیں پس اتباع کرتے ہیں ان سے جو بہترین باتیں ہوتی ہیں وہ اب بات ہی سمجھ کلام اللہ مراد لو تو کیا کہو گے کہ کلام اللہ کے سب احکام بہترین ہیں دوسروں کی بات سنو تو ان میں سے چھانٹو جو بہترین ہے اس کی اتباع کرو الزین یہ ثمرہ ہے یہی وہ لوگ ہیں ہدایت دی ان کو اللہ نے اور یہی لوگ ہیں کل والے آفمن حق کال ہے کالمت العذاب یہ تسلی ہے حضرت کو اے میرے محبوب آپ غمگین نہ ہوں جو لوگ ازلی طور پہ ناری لکھے جا چکے ہیں نا ازل میں تقدیر میں ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی وہ کبھی نہ آئیں گے نا کیا پاس وہ شخص کے ثابت ہو چکی اس کے اوپر عذاب کی بات کس کی عذاب کی بات ازل میں تقدیری تو وہ نہیں آئے گا حق کی طرف افان تن کے دو کیا پس تو چھڑائے گا اس شخص کو جو نار میں ہے ازلی ایسے نہیں ہے لا کے نت اور ابا ہم یہ لوگ ہیں بہشتی ان کو آپ سمجھاتے رہیں لا کے زینت کو یاد ہے بشارت پہلے بھی بشارت تھی نا تاغت وہی یاد ہے بشارت ہے لیکن وہ لوگ جو ڈر گئے اپنے رب سے ان کے لیے بالا خانے ہیں ان کے اوپر اور بالا خانہ ہیں بنائے ہوئے دیکھتے نہیں تم ایک منزل دو منزل تین منزل چڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ ابھی حرم پاک کے اندر جو منزل بنی ہے ہے پتہ نہیں کتنی کتنی بھی اونچی <laughs> بہت اونچی ہے جی حرم پاک سے بنی ہے کہتے ہیں دنیا میں اتنی اونچی ہے اچھا جی تو بیش کے مراتے ویسے اونچے ہوں گے واسطے ان کے بالا خانے ان کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے جاری ہوتی ہیں نیچے ان کے نہریں یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا علم ترا ان اللہ انسماءما ان دلیل لکڑی نمبر کتنی جی تین میرے محترام آپ پہاڑی علاقوں کے اندر چلے جائیں نا تو بارش ہوتی ہے بہت سمجھے جی پھر وہ بارش جو ہے نا تو پہاڑوں کے اندر زمین کے سوتوں کے اندر چلی جاتی ہے سمجھے وہ زمین کے کوئی راستے ہوتے ہیں وہ جذب کر لیتی ہے زمین پہاڑی زمین دوسری زمین پھر آپ دیکھتے ہو کچھ عرصوں کے بعد پہاڑوں سے چشمے ابھرتے ہیں یا نہیں تو وہی اثر ہوتا ہے سمجھے جی اللہ تعالیٰ اس بارش کے پانی کو وہاں محفوظ کر کے پھر چشمے ابھارتے ہیں دیکھو جی علم ترا کیا نہیں دیکھا تو نے بے شک اللہ نے اتارا آسمان سے پانی فصالہ کہو فی جنابیا پس پھر داخل کر دیا اس پانی کو بیچ چشموں کے جو کہ ہونے والے ہیں کس کے اندر زمین کے اندر پانی جمع ہوتا ہے پھر چشمے بھرتے ہیں پھر نکالتا ہے بس وب اس کے کھیتی کے مختلف ہیں رنگ اس کے پھر کھیتی بڑی بڑی ہوتی آخر خشک ہو جاتی ہے سما یہی جو پر دیکھتا ہے تو اس کو زرد پھر کر دیتا ہے اس کو ٹکڑے ٹکڑے بھوسا بن جاتی ہے بے شک اس میں البتہ نصیحت ہے واسطے عقل والوں کے یہ ہماری زندگی کا حال جیسے وہ کھیتی لہ لہا رہی تھی پھر سفید ہو گئی کاٹی گئی بھوسا بن گئی ٹکڑے ٹکڑے ہم بھی ایسے بوڑھے ہوں گے بر جائیں گے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے یہ دلی لکڑی ہے جی امن شار اللہ صدر السلام تقابل فریقین نمبر دو کہ نظم و دوران میں ابھی پڑھا ہے نا کہ تقابل فریقین بھی ہوگا کیا پس وہ شخص کے کھول دیا اللہ نے سینہ اس کا اسلام کے لیے پس وہ ہے اوپر نور کے اپنے رب کی طرف سے بھائی دل میں نور پیدا ہوتا ہے قرآن پڑھو بار بار نیک عمل کرو تو کیا پیدا ہوتا ہے نور نور پس وہ اوپر کے اپنے رب کی طرف سے آگے عبارت معذوف ہے کا من اکس اللہ کل آگے وہ کرینا کھڑا ہوا ہے کا من اکس اللہ کل بہو یہ اس کی طرح ہوگا جس کے دل کو اللہ نے کیا بنا کر دیا ہے سخت کساوت کل بھی کا من ہو بہ یہ دو برابر نہیں ہو سکتے جس کے دل میں نور ہے اور جس کی دل میں کساوت ہے برابر نہیں ہو سکتے فوائل القافیت قلوب و ہوم یہ ان کا انجام دیکھو جی انجام مشرقین پس ہلاک یا حالت اخروی ہلاکت ہے ان کے لیے جو سخت ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہیں یہی لوگ ہیں گمراہی سریح کے اندر اللہ نزل آصل حدیث دلیل واحد نمبر دو اللہ نے اتارا بہترین کلام آسن الحدیث وس نمبر بھائی قرآن پاک کیا ہے آسن الحدیث یا نہیں بہترین کلام ہے اللہ نے اتارا آسن الکلام کو بڑا عمدہ کلام بس نمبر ایک لکھا ہے نا اچھا قرآن کی پہلی بس و حدیث ہے دوسری بس کتاب متشہ متشہ بہا یہ کتاب ہے آپس میں ملتی جلتی کتاب ہے آپس میں نمبر دو اس کے مضامین میں توافق ہے یا تضاد ہے قرآن پاک کے جتنی مضامین ہیں ملتے جلتے ہیں نا مضامین میں توافق ہے تضادنی یہ نمبر دو مسانیہ نمبر تین یہ دہرائی جاتی ہے نماز میں پڑھتے ہو اب بھی دہراتے ہو تک شعر من ہو جلود الزین یکشون ربا پھر یہ ہے قرآن پاک جب پڑھا جاتا ہے نا تو جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے نا وہ قرآن پاک سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن پاک سنتے ہیں تو کیا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی ان کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اتنا اثر ہوتا ہے ایک بڑے محدث تھے ان کے سامنے حدیث پڑھی جاتی تو بتاتے تھے یہ حدیث یہ حدیث جو حدیث نہ ہوتی انکار کر دیتے یہ حدیث نہیں کیونکہ ان کے بال کھڑے ہو جاتے جو حدیث ہوتی ہے یہ نشانی تھی یہ کیفیت ہے تو تک شعر ہو جلود الزین اس کا معنی کیا کرو گے کہ جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بال کھڑے ہو جاتے ہیں سمجھے جی ہاں۔ یہ تک شعر ہے بال کھڑا ہونا ایک شعرار کا من پڑا ہے نا تم نے مو مو برتن برخاستن ارشاد و سال میں پڑھا منہ برتن برخاستان وجود کے اوپر بالوں کا کھڑا ہو جانا یہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں باب جاؤ اس کے کن کے جلود اللہ زینہ ان لوگوں کے بدن کے بال جو ڈرتے ہیں پر رب سے اب سمجھ آ گیا سمت علینو پھر نرم ہوتے ہیں ان کے چمڑے اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف ظال کا حد اللہ یہ قرآن پاک اللہ کی ہدایت ہے ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ جس کو چاہتا ہے وہ میں یوزل اور جس کو اللہ گمراہ کرے اس کا کوئی حاجی نہیں ایک کساوت قلب جن میں ہوتی ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں میت تقی یہ پھر بھی تقابل ہے تقابل بین الفریقین کتنی بار ہے جی تیسری بار اچھا جی آف میت تقی کیا پس وہ شخص کہ بچے گا ساتھ منہ ہپنے کے برے عذاب سے دن قیامت کے اس کا کیا مانا جی منہ کے ساتھ بچے گا اور کرو جی آپ پہ ایک آدمی حملہ کرتا ہے تو آگے ہاتھ لے آتے ہو نہیں آگے کیا کرتے ہو ہاتھ کرتے ہو لیکن یہ مجرم جو ہوں گے نا دوست کی ان کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوں گے پچھوڑکی ان کے ہاتھ کیا ایسے پیچھے باندھ دیں گے تو پھر اپنا بچاؤ کس کے ساتھ کریں گے ہاتھ کے ساتھ یا منہ کے ساتھ کوئی چیز آگے منہ کریں گے نہیں ہاتھ تو پیچھے باندھے ہوئے ہیں کیا وہ شخص کہ بچے گا ساتھ منہ اپنے کے برے عذاب سے دن کی آمد کے کا من ہوا آمن من العذاب یہ عبارت معذوف ہے کا من ہوا آمن من العذاب یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو امن والا ہے عذاب سے وکیل علی ظالمین یہ تزریل بجرمین ہے اور کہا جائے گا ظالموں کو چکھو تم بدلہ ان اعمال کا جن کو کسب کرتے تھے قبضہ بلزین قابل ہم تخویف دنیاوی جٹھلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے پس آیا ان کے پاس عذاب ایسے طور پہ کہ نہیں جانتے تھے پہلے پر سکھایا ان کو اللہ تعالیٰ نے اور رسوائی دنیاوی زندگی کے اندر والا عذاب الآخرت اکبر انجام اقروی عذاب آخرت کا بہت بڑا ہے کاش کہ یہ پہلے جانتے تو یہ شرک سے باز آ جاتے والا کا ذرا بنا جامعیت قرآن جامعیت قرآن یقینی بات ہے کہ بیان کی ہم نے واسطے لوگوں کے اس قرآن کے اندر ہر قسم کے عمدہ مضامین بیان کیے ہبنے واسطے لوگوں کے اس قرآن کے اندر من کل مسلم ہر قسم کے عمدہ مضامین کروں تاکہ وہ سمجھیں اے حکمت ذکر حکمت قرآن عربیہ اوصاف کتاب اللہ پہلے جامعت کتاب اللہ تھی اب اوصاف کتاب اللہ یہ قرآن ہے نمبر ایک عربی ہے نمبر دو غیر واج نمبر کتنی جی تین قرآن ہے عربی نہیں صاحب کجی کا اس میں نہ لفظی ٹیڑھا پن ہے نہ مانوی ٹیڑھا پن اللہ یتقون حکمت قرآن عربی بنایا ہے تاکہ اپنی زبان کا قرآن سن کے سمجھ کے بچ جائیں شرک سے ذرا بلّہ مسئلہ رجلا مثال مواحد و مشرق مثال مواحد و مشرق بیان کی ہے اللہ نے مثال ایک مرد کی جو کہ ڈاما ڈول ہے اور ڈاما ڈول کی آگے تشریح ہے کہ اس کے اندر شریک ہیں بہت ضدی ایک غلام ہے اس کے سردار ہیں بہت مثال اور پانچ چھ سردار ہیں وہ غلام میں شریک ہیں بھی ضدی ایک آدمی کہتا ہے او بھائی میرے لیے حلوہ لاؤ دوسرا آدمی کہتے نہیں نہیں چھوڑو میرے لیے اس طرف چلا جا چائے لائے تیسرا کہتے نہیں نہیں میرے لیے اس طرف چلا جا گوشت لا اب غریب کہاں جائے سمجھے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے تو فرمائی یہی مشرق کی مثال ہے کیا مشرق کے معبود کیا ہیں بہت ہمارا معبود کیا ہے ایک ہم نے ایک سے جاری لگائی ہے سمجھے مرد ہے ڈاواں ڈول اس میں شریک ہیں بھی ضدی یعنی ایک دوسرے کا صلاح نہیں رکھتے ہیں اور دوسرا وہ مرد ہے کہ پورا سالم ہے ایک مرد کا کیا برابر ہے یہ دونوں بیت بار حالت کے الحمد للہ سمرا ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے شکوائے معاندین ہے ان کا میتوں و ان میتوں تسلی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بابا موت سے کسی کو مفر نہیں کل ذائقہ تل موت اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے حیات ابدی ہے انبیاء ہوں اولیاء ہوں فرشتے سب پہ موت آنی ہے تسلی خاتم الانبیاء میرے حضرت یہ لوگ جو آپ کے متعلق انتظار کرتے ہیں کہ مر جائیں گے جان چھوٹ جائے گی آپ پہ موت آ گئی یہ بچ جائیں گے کیا ان کا میت ہوں بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں ایک ہوتا ہے میت میت اس کو کہتے ہیں جو زندہ ہو اور بعد میں اس پہ موت آئے اور میت کہتے ہیں جو بل فیل مرا پڑا ہو اس کو میت کہتے ہیں تو ہم میت ہیں یا میت ہیں ہم سب میت ہیں مرنے والے آگے میت نہیں ہے میت تو مردہ ہے بے شک تو آگے مرنے والا ہے اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں یہ تسلی ہے حضور کو پھر بے شک تم دن قیامت کے نزدیک رب اپنے کے مقدمات پیش کرو گے تاختہ سے مون کا صحیح منع کیا ہے وہاں عملی فیصلہ ہو جائے گا تسلی دے دی اچھا جی اب جب فیصلہ ہوگا تو دو قسم کے آدمی بن جائیں گے ایک وہ جو کاذب ہیں دوسرے وہ جو کیا ہیں صادق ہیں اب دونوں کے انجام بیان ہو رہے ہیں پہلا ہے انجام کاذبین کا شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جب کہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال سید البشر من کل منیر لقد اسلام ڈاٹ کام